سبق نمبر نو الفروض رشتہ دار اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ قلبی محبت نصیب فرمائیں میراث کی تقسیم شروع ہو رہی ہے جو کہ بالکل آسان ہے ہم نے تقریباً پینتیس قسم کے رشتہ دار یاد رکھنے ہیں اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کس رشتہ دار کو کتنا حصہ ملے گا اور کس رشتہ دار کے ہوتے ہوئے کس رشتہ دار کو وراثت نہیں ملے گی مثلا دو رشتہ دار ہیں ایک باپ اور ایک دادا اس میں ہم نے باپ کے حصے یاد کرنے ہیں اور دادا کے حصے بھی اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو کچھ نہیں ملے گا لیجئے شروع کرتے ہیں شرعی اعتبار سے رشتہ دار تین قسم کے ہیں نمبر ایک الفروز یعنی مقرر حصوں والے اور یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے شریعت نے خود مقرر فرما دیے ہیں یہ کل بارہ رشتہ دار ہیں چار مرد اور آٹھ عورتیں چار مرد یہ ہیں نمبر ایک باپ نمبر دو دادا نمبر تین ماں شریک بھائی نمبر چار خامند اور آٹھ عورتیں یہ ہیں نمبر ایک بیوی نمبر دو ماں نمبر تین بیٹی نمبر چار پوتی نمبر پانچ حقیقی بہن نمبر چھ باپ شریک بہن نمبر سات ماں شریک بہن نمبر آٹھ دادی اور نانی ان میں سے بعض رشتہ داروں کو تو ہر حال میں حصہ ملتا ہے جیسا کہ پچھلے سبق میں گزر چکا جبکہ بعض کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں یعنی زویل فروز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سب کو ضرور حصہ ملے گا تفصیل آگے آتی رہے گی انشاءاللہ اللہ